باللہ من شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور اسمبلی لینگویج پروگرامنگ کا یہ اگلا لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں ایک سوال ہم نے آپ سے کیا تھا امید ہے اس کا جواب آپ لوگوں نے ابھی تک سوچا ہوگا اور اس کا جواب وہی ہوگا جو میں آپ کو بتا کے گیا تھا اصل جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کیا آپ نے جو دوسرا وہ تھا ہاؤ اس کا الگوریدم ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا کچھ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ چیز جو ہے یہ کس طریقے سے کوڈ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہے اس چیز کو ہم ذرا تھوڑا سا بڑھائیں گے آگے اور آج اس کو ہم یعنی اس ہاؤ کا جواب جو ہے وہ کسی حد تک ہم دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے ایشوز بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ جو الگوریدم ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا وہ الگوریدم وہ تھا جو ہم لوگ چوتھی جماعت میں پانچویں جماعت میں کرتے تھے اس کے اندر ایک اسٹیپ جو ہے وہ اسٹیپ اگر میں تھوڑا سا موڈیفائی کر لوں تو میرے خیال میں اس سے کوئی خاص بڑا فرق نہیں پڑے گا بلکہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل میں وہی ہے جو ہو رہا ہے یاد ہوگا آپ کو کہ جب پچھلی دفعہ ہم اسے ضرب دے رہے تھے تو سب کچھ ضرب دینے کے بعد پھر ہم نے اسے جمع کیا تھا آپس میں ٹھیک ہے اگر وہ جو چیز ہم اس میں جمع کر رہے تھے ہر اسٹیپ پہ جمع کرتے چلے جاتے تو جواب میں کوئی فرق نہیں آتا ٹھیک ہے میں یہ جو چیز کہہ رہا ہوں اس کو میں ذرا ایک سلائڈ سے آپ کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میرے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے وہی الگوریدم جو ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہو سلائیڈ کے اوپر وہی الگوریدم میں نے تھوڑی سی موڈیفیکیشن کے ساتھ تھوڑی سی چیزوں کو ایڈ کر کے میں نے وہی چیز پرزینٹ کی فرق صرف اتنا ہے اس کے اندر کہ پہلے ہم نے ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد جب یہ ساری شفٹنگ کر لی تھی ضرب دے دیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک دفعہ اس کو ایڈ کر لیا اس میں میں کر رہا ہوں کہ ہر اسٹیپ پہ جو پچھلے اسٹیپ کا ریزلٹ ہے اس میں اگلے اسٹیپ کو میں ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو کیومولیٹو ریزلٹ میرے پاس بن رہا ہے اس میں پھر اگلے اسٹیپ کو ایڈ کر رہا ہوں یعنی اصل میں ہم کیا کرتے ہیں اصل میں ہم اسٹیپ نمبر ون اور اسٹیپ نمبر ٹو اور اور اسٹیپ اسٹیپ نمبر نمبر ہم نے اس کو سب کو اکٹھا ایڈ کر لیا تھا اگر ہم اسٹیپ نمبر اور اسٹیپ نمبر کو ایڈ کر لیں پھر اس کے جواب میں اسٹیپ نمبر کو ایڈ کر لیں پھر اس کے جواب میں اسٹیپ نمبر فور کو ایڈ کر لیں تو جواب تو وہی آئے گا جواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اگر اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ اچھا الگوریدم اب یہ بنتا ہے کہ جناب آپ جو ملٹی پلائر ہے یہ جو دوسرا نمبر ہے جس سے کہ ہم ضرب دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی بٹ پہلی چیک کریں ٹھیک ہے نا اگر یعنی ریزلٹ کو زیرو کر دے اس کے بعد ملٹی پلائر کی پہلی بٹ چیک کریں اگر ملٹی پلائر کی پہلی بٹ ون ہے یعنی اس کی جو لیفٹ لیفٹ موسٹ بٹ ہے اس کی نہ رائٹ موسٹ بٹ جو ہے اس کی وہ اگر ون ہے ٹھیک ہے تو ریزلٹ میں اس وقت جو ملٹی پلائر ہے اسے جمع کر دیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد اور اگر نہیں ہے تو زیرو جمع کر دیں زیرو جمع کرنے کا کیا مطلب ہے کچھ نہ جمع کریں جمع کرے ہی نہیں ٹھیک ہے نا یعنی اب بات کیا آ گئی کہ اگر بٹ ون ہے تو ملٹیپلیکینڈ کو ریزلٹ میں ایڈ کر دیں اور اگر بٹ زیرو ہے تو ایڈیشن نہ کریں اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ اگلی بٹ دیکھنے سے پہلے ملٹی پلیکینڈ کو ایک اسٹیپ لیفٹ شفٹ کر دیں کیونکہ اگر آپ یہ دیکھو تو اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ لیفٹ شفٹ جو ہے نا ملٹی پلیکینڈ کا وہ regardless of the bit value ہو رہا ہے ہر اسٹیپ پہ ایک لیفٹ شفٹ تو ہونا ہی ہونا ہے وہ ڈیجٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا اکائی دہائی سینکڑا ہزار اس کی وجہ سے وہ ایک شفٹ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے چاہے ڈیجٹ زیرو ہو چاہے ڈیجٹ ون ہو تو ملٹی کو ایک اسٹیپ آپ لیفٹ شفٹ کر دیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر اگلی بٹ چیک کریں آپ ملٹی پلائر کی ٹھیک ہے نا اگر وہ بٹ ون ہے تو اب یہ جو شفٹڈ ویلو ہے نا ملٹیپلیکینٹ کی وہ ریزلٹ میں ایڈ کر دیں اور اگر زیرو ہے تو کچھ ایڈ نہ کریں آگے چلے جائیں اور اسی پاتھ کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں جتنے آپ کے پاس ڈیجٹ ہیں جتنے نمبر آف ڈیجٹس آپ کے پاس ہیں اس اسٹیپ کو آپ ریپیٹ کرتے چلے جائیں تو اس وقت جو مثال ہم نے دی تھی وہ چار بٹ کی ہے تو یہ اسٹیپ ہم چار دفعہ ریپیٹ کرتے اور چار دفعہ ریپیٹ کرنے کے نتیجے میں ریزلٹ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے اسی الگوریدم کو نا میں انگریزی میں لکھ کر کے تم لوگوں کو دکھاتا ہوں انگریزی میں اگر اس الگوریدم کو ہم لکھیں گے تو یہ یہ بنے گا شفٹ دی ملٹی پلائر دی رائٹ ٹھیک ہے if the bit in carry is one add the multiplicand to the result then shift the multiplicand one place to the left repeat the same steps four times کیونکہ چار بٹ کی ملٹیپلیکیشن ہم کر رہے ہیں یہ چار دفعہ ہم ریپیٹ کریں گے آٹھ بٹ کی ملٹیپلیکیشن کر رہے ہوتے آٹھ دفعہ کرتے سولہ بٹ کی کر رہے ہوتے تو سولہ دفعہ کرتے جتنے بٹ کی ملٹیپلیکیشن ہم کر رہے ہیں اتنی دفعہ یہ الگوریدم ہم ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے یوں سمجھو کہ یہ چیز جو میں نے لکھی ہے یہ تھوڑا سا اسمبلی کو سامنے رکھ کر کے یہ میں نے لکھا ہے اگر تمہیں شفٹ رائٹ کا آپریشن یاد ہے جو کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا اور شفٹ لیفٹ کا آپریشن یاد ہے جو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا تو یہ چیز تم لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ٹھیک ہے یہ تو ایک فارمل اس طرح سے ایکسپلینیشن ہو گئی ملٹیپلیکیشن اگر ہمیں پروسیسر کے اندر کرنی ہے اس طرح کے ہمارے پاس یہ ایڈ کا آپریشن اور شفٹ کا آپریشن ہے تو اس ان دو آپریشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ ملٹیپلیکیشن ہم کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ذرا اگر تھوڑا سا اور مطلب دیکھیں کہ ایک یہ نمبر ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب ہمیں دیکھنا کیا ہے دیکھنا ہمیں اصل میں یہ تھا کہ یہ والی بٹ یہ پہلی بٹ ون ہے یعنی اس کے بعد یہ دوسری بٹ ون ہے یعنی اس کے بعد یہ تیسری بٹ ون ہے یعنی یعنی بٹ ون بائی ون اس طریقے سے کر کے ہمیں دیکھنا تھا اور جو سب سے کم قیمت والی بٹ ہے یعنی جو اکائی والی ہے وہ پہلے دیکھی جائے گی اس کے بعد دہائی والی یہ اکائی دہائی کا جو میں استعمال کر رہا ہوں نا یہ اس کو بائنری پہ نہیں اب چیخنا میں شروع کر دینا کہ بائنری میں اکائی دہائی نہیں ہوتا اکائی دہائی جو ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو اکائی دہائی میں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس وجہ سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ بائنری میں اکائی دہائی نہیں ہوتا ہے بائنری میں one two four eight sixteen اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن بہرحال سب سے پہلے وہ اکائی والا جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد دہائی والا دیکھتے ہیں اس کے بعد سینکڑے والا اس کے بعد ہزار والا یہ ملٹیپلیکیشن جب ڈیسیمل میں ہم کر رہے ہوں تو ایسے ہی کرتے ہیں اب پہلے اکائی والا دیکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں کئی طریقے ہیں اس کے آگے شاید ہم بتائیں آپ کو ماسکنگ کے ذریعے جب ہم چیک کرتے ہیں لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اکائی والا دیکھنا ہے تو اس کو ایک شفٹ شفٹ کرو رائٹ کی طرف شفٹ لاجیکل رائٹ ٹھیک ہے تو یاد ہوگا کہ شفٹ لوجیکل رائٹ میں کیا ہوگا ادھر سے زیرو انسرٹ ہوگا اور یہ والی بٹ نکل کے کیری میں چلی جائے گی اب جو اکائی والی بٹ تھی وہ کیری میں ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے پاس ایک یاد ہو پچھلی دفعہ جب ہم نے جمپ آپ کو بتائی تھی تو ایک جمپ ہے ہمارے پاس جو کہ یہ بتا سکتی ہے کہ کیری ون ہے یا کیری زیرو ہے ٹھیک ہے نا وہ ہے jump if carry jump if no carry ٹھیک ہے تو اس کو استعمال کر کے یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو leftmost bit rightmost bit جو تھی وہ زیرو تھی یا ون کیونکہ جب شفٹ کر دیا تو جو پچھلی بٹ تھی وہ گر کے کیری میں آ گئی اب اگر میں اس کیری ویلو کے اوپر جمپ لگاتا ہوں تو وہ اگر جمپ لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ بٹ ون ہے اور اگر وہ جمپ نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے ہے کہ بٹ زیرو ٹھیک ہے نا تو اس کی بنیاد پہ میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ اگر تو وہ بٹ ون ہے تو پھر تو میں ایڈ کروں اور اگر وہ بٹ زیرو ہے تو میں ایڈ نہ کروں ٹھیک اچھا دوسرا جو ہے وہ شفٹ لیفٹ کا ہے شفٹ لیفٹ سمپل ہے ہر اسٹیپ کو کرنے کے بعد اب اس میں دیکھنا جو پیچھے میں نے الگوریدم دکھایا تھا اس کے اندر ایک چیز جو دیکھنے والی تھی وہ یہ کہ پہلے اسٹیپ پہ کوئی شفٹ نہیں ہوتا پہلے اسٹیپ پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی شفٹ نہیں ہوتا پہلا شفٹ دوسرے اسٹیپ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفٹ لیفٹ جو ہے وہ اسٹیپ کے بعد ہونا چاہیے اسٹیپ سے پہلے نہیں ہونا چاہیے ایڈیشن کے بعد شفٹ لیفٹ ہونا چاہیے اور ایڈیشن سے پہلے شفٹ رائٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایڈیشن کا فیصلہ جو ہے وہ شفٹ رائٹ کرنے کے بعد بٹ کو چیک کرنے کے بعد ہم کریں گے اور شفٹ لیفٹ کرنا جو ہے یہ تو دونوں صورتوں میں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے لیکن پہلی باری چونکہ ہمیں نہیں کرنا اس لیے یہ اسٹیپ کے بعد ہونا چاہیے جب پہلی دفعہ ہم آئیں گے تو وہ شفٹ نہیں ہوا ہوگا اگر لیفٹ موسٹ بٹ جو ہے رائٹ موسٹ بٹ جو ہے اس کی وہ ون ہے تو ہم ان شفٹیڈ ویلو کو ایڈ کر دیں گے جو کہ کا تقاضا ہے اکائی کے کیس میں شفٹیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ آپ کو فگر اگر یاد ہو تو پہلی باری میں وہ وہ کوئی بٹ لیفٹ کی طرف نہیں ہوتا دوسری باری میں ایک بٹ لیفٹ کی طرف ہوتا اس لیے الگوریدم یہ بنتا ہے کہ پہلے شفٹ رائٹ کریں بٹ کو چیک کریں اگر وہ بٹ ون ہے تو ایڈیشن کریں اگر وہ بٹ زیرو ہے تو ایڈیشن کا اسٹیپ جو ہے وہ اسکپ کر جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ملٹی یہ ملٹیپلیکینڈ ہے اس کو ایک بٹ شفٹ لیفٹ کریں پھر یہ کاؤنٹر کو ڈیکریمنٹ کریں دیکھیں کہ چار بٹیں پوری ہو گئیں اگر ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہے ملٹیپلیکیشن مکمل ہو گئی ہے اور اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ اوپر چلے جائیں پھر ایک شفٹ رائٹ کریں اگلی بٹ چیک کریں اگر وہ ون ہے ایڈیشن کر دیں اگر وہ زیرو ہے ایڈیشن نہ کریں پھر آگے آئیں ملٹیپلائی ملٹیپلیکینٹ کو پھر ایک شفٹ لیفٹ کریں ٹھیک ہے نا یہ جو الگوریدم ہے یہ اسمبلی لینگویج کا لکھا ہوا الگوریدم چار بٹ کی ملٹیپلیکیشن کا یہ چار بٹ میں کیوں لے رہا ہوں یہ بھی آگے ذرا جا کر کے ایکسپلین میں کروں گا کیونکہ اس کو ہمیں آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے تھوڑا سا تو فی الحال اس کو چار بٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ چیز آسانی سے ایلگو سمجھ میں آ جائے اس کے بعد جب ہم ایکسٹینڈ کریں گے تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں یہ پروگرام اگر ہم لکھیں تو یہ الگوریدم کیسے بنتا ہے کہ اس کو شفٹ رائٹ کرے اس کو شفٹ لیفٹ کرے کس وقت کریں کیسے کریں ڈسیزن کیسے لیں کہ بٹ ون ہے بٹ زیرو ہے وہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سلائڈ پر یہ جو پروگرام ہے نا یہ اب جو تم کو نظر آ رہا ہے یہ اسمبلی میں ہم نے اس لاجک کو جس کو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے اس لاجک کو اب ہم نے کوڈ کیا اچھا اس کو تم دیکھو گے تو ایک چیز اور جو تم کو نظر آئے گی اور پچھلے پروگرامز کے اندر بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ ہم جنرلی ہر لائن کے اوپر ایک کمنٹ ضرور دیتے ہیں اپنا اسمبلی لینگویج کا پروگرام جو ہے اس کا یہ اسٹینڈرڈ تم لوگوں نے طریقہ فالو کرنا ہے ورنہ اگلے دن تمہیں خود اپنی لاجک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ان کو یہ اسمبلی کے پروگرامس کو ہم بہت ایکسٹینسو کامنٹنگ کرتے ہیں ان کو ہائی لیول لینگویج کی کامنٹنگ سے زیادہ کامنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال ابھی یہ الگوریدم جو ہے اس کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں پروگرام اسٹرکچر ویسے ہی ہے جیسے ہمارے نارمل تمام پروگرامس کا ہوتا ہے تین ویریبل ہم نے یہاں پر ڈیفائن کیے ہیں ایک ملٹیپلیکینڈ ہے ایک ملٹیپلائر ہے ٹھیک ہے اور ایک ریزلٹ ہے ریزلٹ کو ہم نے انیشلی زیرو ہی کر دیا ہوا ملٹیپلیکینڈ اور ملٹی پلائر میں فی الحال فکسڈ ویلوز ڈالی ہوئی ہیں just to tell you about the algorithm ویسے یہ کیا ہوگا کیا بنے گا یہ ذرا تھوڑا آگے جا کر کے ڈیولپ ہوگا کہ الگوردمز اگر ہم نے کسی اور طریقے سے کرنے ہیں تو ویریبل ویریبل اگر رکھنے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے وہ بعد میں کریں گے اب سب سے پہلے جو ہے یعنی اگر ہم الگوریدم شروع کریں تو سب سے پہلے ہم ایک کاؤنٹ جو ہے اس کو انیشلائز کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں چار بٹ کی چونکہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے اس لیے سی ایل رجسٹر اس میں زیادہ تر تم دیکھو گے کہ ہم بائٹ رجسٹر استعمال کریں گے کیونکہ چار چار بٹ کی ملٹیپلیکیشن ہے اور یہ بھی دیکھ لو کہ بائٹ کیوں ہم کریں گے کیونکہ چار بٹ کو چار بٹ سے ضرب دو تو سب سے بڑا جواب جو ہوگا وہ آٹھ بٹ میں آئے گا تو بائٹ کے اندر پورا جواب آ سکتا ہے اگر بائٹ اور بائٹ کی ملٹیپلیکیشن کرو گے نا تو سولہ بٹ میں جواب آئے گا اصولن سولہ بٹ میں آنا چاہیے اور اگر ورڈ اور ورڈ کی کرو گے تو بتیس بٹ میں آئے گا بہرحال فی الحال ذرا چار بٹ کے اوپر یہ کام کر کے دیکھتے ہیں تو انیشلی ہم نے اس کو جو ہے اکاؤنٹ کو انیشلائز کر دیا کہ چار بٹ کا کام ہمیں کرنا ہے اس کے بعد ملٹیپلیکینٹ کو ریڈ کر لیا میموری سے ایک رجسٹر میں اور ملٹی پلائر کو بھی ریڈ کر لیا میموری سے ایک رجسٹر میں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس وقت جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں نا تو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہ ملٹی پلائر چینج ہو نہ ملٹیپلیکینٹ چینج ہو اگر ہم ملٹی پلائر اور ملٹیپلیکینٹ کے چینج ہونے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو سارا آپریشن جو ہے وہ میموری میں بھی ہو جائے گا اس کے لیے رجسٹر کی ضرورت نہیں لیکن جسٹ سمپلیفائی کرنے کے لیے اس کو فی الحال ایسے ہی رکھو کہ ہم نے ایک رجسٹر میں ملٹیپلیکینٹ لوڈ کر لیا اور ایک رجسٹر میں ملٹی پلائر لوڈ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ہمارا الگوریدم کا لوپ شروع ہوتا ہے وہ اوپر انیشلائزیشن ہو گئی پھر ہمارا الگوریدم شروع ہوتا ہے S H R shift right D L comma one یہ سنٹیکس ہے اس کا کہ کتنی بٹ ہم نے شفٹ کرنی ہوتی ہے ایک بٹ اگر شفٹ کرنی ہو تو ایسے لکھنا پڑتا ہے S H R D L comma one ورنہ اگر ڈیٹیل میں دیکھو گے نا تو شفٹ رائٹ کے اندر ایک سے زیادہ بٹیں بھی ایک وقت میں ہم شفٹ کر سکتے ہیں وہ سی ایل کے اندر اگر اس کا کاؤنٹ دیتے وہ دیکھ لینا جنرلی یوز نہیں ہم کرتے اس کو اس طریقے سے کبھی کبھی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے ویسے تو ایک بٹ اس کو شفٹ رائٹ کیا تو جو اس کی لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ تھی جو اس کی رائٹ موسٹ بٹ تھی وہ کیری میں چلی گئی ٹھیک ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا وہ میں نے ایک کنڈیشنل جمپ استعمال کی ہے جمپ اف نو کیری ٹھیک ہے پیچھے میں نے بتایا تھا دو دو کنڈیشنل جمپس ہیں جو کہ کیری سے ریلیٹڈ ہیں jump if carry jump if no carry jump if no carry to skip اب اگر اس کی پوزیشن دیکھو تو اسکپ کیا کیا میں نے اسکپ میں نے کیا ایڈیشن جو درمیان میں آ رہی ہے اگر کیری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بٹ کرنٹلی میں چیک کر رہا تھا جس بٹ کی بنیاد پہ میں نے آگے چلنا تھا وہ زیرو ہے اگر زیرو ہے تو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو اسکپ کرتا ہوا میں آگے چلا جاؤں گا ایڈیشن میں بیچ میں سے نکال دوں گا غائب کر دوں گا بیچ میں سے یہ it is equivalent to adding zero ٹھیک ہے جیسے وہ پیچھے میں یاد ہوگا ہم زیرو ایڈ کر دیتے تھے تو زیرو ایڈ کرنے کا کیا مطلب ہے زیرو ایڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایڈ کرنے کی تکلیف نہ کریں ٹھیک ہے نا آگے چلے تو لیکن اگر وہ بٹ جو ہے وہ ون تھی تو یہ جمپ نہیں لگے گی اگر جمپ نہیں لگے گی تو ہم ایڈ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے نا ایڈ پہ آ جائیں گے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر شفٹ لیفٹ جو ہے وہ اوپر آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا پچھلے الگوریدم میں کہ شفٹ لیفٹ ہر اسٹیپ پر ہونا ہی ہوتا ہے ہے ٹھیک نا اس اس کا کی ویلو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پہلے اسٹیپ پہ زیرو شفٹ لیفٹ دوسرے اسٹیپ پہ ون شفٹ لیفٹ تیسرے اسٹیپ پہ دو شفٹ لیفٹ چوتھے اسٹیپ پہ تین شفٹ لیفٹ اور اسی طریقے سے سو آن اینڈ سو فورتھ ہم چلتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ چونکہ پہلے اسٹیپ پہ زیرو ہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہمارا بٹ کاؤنٹر ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں نے ڈیکریمنٹ کی انسٹرکشن استعمال کی ہے بتائی نہیں لیکن تم لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اب ذرا تھوڑا سا فیل جو ہے اسمبلی کی انسٹرکشن کا میرا خیال ہے ہو گیا ہوگا یہ ہے ڈیکریمنٹ ڈیکریمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے سبٹیکٹ ون ٹھیک ہے نا ڈیکریمنٹنگ لوپ انکریمنٹنگ لوپ یہ سب تو آپ لوگوں نے کیا ہی ہوگا اپنا ہائر لیول لینگویج میں تو یہ ڈیکریمنٹ سی ایل سبٹریکٹر اور سی ایل میں سے ایک ٹھیک ہے نا J N Z jump if not zero یعنی اگر اس ڈیکریمنٹ کے نتیجے میں سی ایل زیرو ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر تو ہمارا کام ختم ہو گیا پھر تو ہمارے نمبر آف بٹس پورے ہو گئے لیکن اگر زیرو نہیں ہوا تو یہی چیز جو ہے اب ہمیں دوبارہ کرنی ہے تو دوبارہ سے وہ چیک بٹ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس پروگرام کو اسمبل کرتے ہیں اور اسمبل کر کے ہم سیدھے چلتے ہیں ڈبگر کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اسمبلر کے اندر ٹھیک ہے تو انیشل اسٹیپ کو سیدھا جمپ لگا کر کے ہم پہنچتے ہیں اپنے الگوریدم پہ اور تین اسٹیپس جو ہمارے انیشلائزیشن کے ہیں کاؤنٹ میں آ گیا ٹھیک ہے اور ڈی ایل کو بھی ہم نے ڈی ایل میں لوڈ کر لیا اور ہم نے بی ایل میں لوڈ کر لیا ایک ایک ہمارا ملٹی اور ایک ایک ایک رجسٹر کے اندر ہم لے آئے اب اس کے بعد ہمارا الگوریدم شروع ہوتا ہے ایسے چار کریں گے ہم ڈی ایل کو one left one towards the right ٹھیک ہے نا اس سے پہلے تم دیکھو تو کیری فلیگ جو تھا وہ زیرو تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس کو ایس ایچ آر کرنے کے نتیجے میں شفٹ رائٹ کرنے کے نتیجے میں ڈی ایل کی ویلو افیکٹولی جو ہے وہ ڈیوائڈ بائی ٹو ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ انٹیجر ڈیویژن ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو بکیا جس کو ماڈیلو کہتے ہیں جو بچتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا وہ کہاں گیا ہے نکل کر کے وہ کیری فلگ میں گیا ایک بٹ جو نکلی تھی وہاں سے جو ون تھی وہ دیکھو C F is equal to one ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ تھی وہ ون تھی ٹھیک ہے اگر ون تھی تو ظاہر ہے جے این سی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی اور ہم ایڈیشن پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا ریزلٹ میں اب ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے بی ایل کیونکہ اس میں ملٹیپلیکینٹ پڑا ہوا ہے ہمارا بی ایل کو ہم نے ریزلٹ میں ایڈ کر دیا اگر تم دیکھو تو تمہیں وہاں پہ نظر آ جائے گا جو ففتھ پوزیشن ہے نا ہمارے ڈیٹا ونڈو میں رائٹ right سائڈ پر 0103 پہ پہلی جو ہے ملٹیپلیکینڈ ہے زیرو ڈی جو کہ تیرہ کا ہیکسا ڈیسیمل کوڈ ہوتا ہے اس کے بعد ملٹی پلائر ہے زیرو فائیو جو کہ ظاہر ہے کہ زیرو فائیو کا ہیکسا ڈیسیمل کوڈ ہوتا ہے اور فائیو یعنی جو ون زیرو تھری آ گیا ون زیرو فور اور ون زیرو فائیو پہ ریزلٹ جس میں کہ زیرو ڈی ایڈ ہو گیا جو ہمارا ملٹیپلیکینٹ تھا ٹھیک ہے اس اسٹیپ میں زیرو ڈی اس کے اندر ایڈ ہو گیا اچھا اب اس کے بعد پھر ہم بی ایل کو شفٹ لیفٹ کریں ایک شفٹ لیفٹ کریں جب بی ایل کو ہم ایک شفٹ لیفٹ کریں گے تو جو بی ایل میں ویلیو آئی ہے نا وہ افیکٹولی تم دیکھو تو ملٹیپلیکیشن بائی ٹو ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں ڈیکریمنٹ سی ایل کیا ہم نے سی ایل جب ڈیکریمنٹ کیا تو دیکھو سی ایل پہلے چار تھا اب یہ تین ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک کم, کم ہو گیا لیکن چونکہ اس ڈیکریمنٹ کے نتیجے میں سی ایل زیرو نہیں ہوا اس لیے زیرو فلیک جو ہے وہ زیرو ہے لہذا ہم دوبارہ واپس اپنے الگوریدم پہ آ جائیں گے ایک اور اب ہم شفٹ لیفٹ کرتے ہیں اس کو یہ جو شفٹ لیفٹ ہم نے کیا تھا چونکہ دوسری بٹ اگر زیرو ون زیرو ون ہے نا پانچ کا جو بائنری کوڈ ہے تو دوسری بٹ ہماری زیرو ہوگی ٹھیک ہے نا جب دوسری بٹ ہماری زیرو ہو گئی تو کیری فلیگ ہمارا زیرو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا کہ یہ والے جو جے این سی ہے جمپ اف نو کیری ٹھیک ہے یہ لگ جائے گی ٹھیک ہے ہم نے ایڈیشن کو بائی پاس کر دیا ایڈیشن کو بائی پاس کر کے ہم شفٹ لیفٹ پر آ گئے یہ تھوڑا سا بیچ میں سے تم دیکھ رہے کہ کوڈ کوڈ میں یہ ایڈیشن کا نکل گیا ہے اصل میں جو پہلی لائن ہوتی ہے نا وہ لاسٹ ایگزیکیوٹیڈ انسٹرکشن بتا رہا ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا جو ڈسپلے میں تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے وہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا زیادہ خود ہی جب جتنا ایکسپیریمنٹ کرتے جاؤ گے اس کے ساتھ سمجھ میں آتا جائے وہ ایڈیشن جو ہے اسکپ ہو گئی ریزلٹ جو ہے اگر دیکھو تو ریزلٹ وہی ہے جو پہلے تھا یعنی زیرو ڈی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم بی ایل کو پھر اب ایک ہم نے ایک شفٹ کرنا ہے جب ہم نے ایک شفٹ کیا وہ بی ایل ایک شفٹ ہو کر کے اگر تم ہاتھ سے کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ایک بٹ جو ہے نا ٹوڈ لیفٹ شفٹ ہو رہا ہے پھر ہم سی ایل کو ڈیکریمنٹ کرتے ہیں سی ایل ڈیکریمنٹ کیا دو ہو گیا ظاہر ہے ابھی زیرو نہیں ہوا ہے تو ہم دوبارہ سے اپنا وہ کام کریں گے دوبارہ سے اس لوپ کے اندر جائیں گے اس لوپ میں ہم چار دفعہ جائیں گے بیسیکلی ٹھیک ہے نا دوبارہ سے چلتے ہیں لوپ کے اندر پھر ہم شفٹ رائٹ کرتے ہیں ڈی ایل کو اب جو ہم نے شفٹ رائٹ کیا تو چونکہ پانچ کا کوڈ ہے zero one zero one hexadecimal میں ٹھیک ہے تو پہلی بٹ پہ ون ہو گیا تھا کیری دوسری بٹ پہ ون نہیں ہوا تیسری بٹ پہ دیکھو کیری فلیگ پھر ون ہو گیا ٹھیک ہے نا اور کیری فلیگ ون ہو گیا ہے اب یہ ایڈیشن کرے گا ٹھیک ہے اب یہ جے این سی نہیں لگے گی یہ ایڈیشن زیرو ڈی کے اندر تھرٹی فور ہیکسا ڈیسیمل کی ایڈیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جواب آ گیا فورٹی ون ٹھیک ہے اس کے بعد اب ظاہر ہے ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے شفٹ لیفٹ کرنا ہے بی ایل کو شفٹ لیفٹ ہم نے کر دیا بی ایل کو ایک ایک پلیس دی لیفٹ ٹھیک ہے آگے چلے ڈیکریمنٹ کیا کاؤنٹ ابھی پورا نہیں ہوا اس کے بعد اگلا اسٹیپ لیا ٹھیک ہے نا اب پھر ہم شفٹ رائٹ کریں گے ڈی ایل کو اب جو شفٹ رائٹ کیا ہے تو ڈی ایل میں زیرو ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ جو بٹ ہے آخری والی زیرو ہے کیری فلیگ ہمارا زیرو ہو گیا یہ جمپ جو ہے یہ لگ جائے گی اور ایڈ اسکپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر پھر ہم اب دوبارہ شفٹ لیفٹ کریں گے اصل میں اب اس کے بعد ایڈیشن ہوئے گی ہی نہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ڈیکریمنٹ کیا ہم نے اب اس ڈیکریمنٹ کے نتیجے میں سی ایکس زیرو ہو گیا اور دیکھو وہ زیرو فلیگ بھی سیٹ ہو گیا ہمارا ہماری ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی چار بٹ کی ملٹیپلیکیشن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے پاس ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ ہمارے پاس ہے فورٹی ون یہ جو zero one zero five address جو رائٹ سائڈ پہ ڈیٹا ونڈو میں تمہیں نظر آ رہا ہے zero one zero five address پر یعنی زیرو ڈی پہ ایک زیرو فور پہ دوسرا وہ ہمارا ملٹیپلائر اور ملٹیپلیکینٹ پڑے ہوئے زیرو فائیو پہ ہمارا ریزلٹ پڑا ہوا ہے وہ ہے فورٹی ون ہیکسا ڈیسیمل اور فورٹی ون ہیکسا ڈیسیمل جو ہے وہ ڈیسیمل میں کیا ہوتا ہے ڈیسیمل میں ہوتا ہے وہ پینسٹھ سکسٹی فائیو سولہ چوکے چونسٹھ ٹھیک ہے جمع ایک پینسٹھ ٹھیک ہے نا اور تیرہ ضرب پانچ کیا ہوتا ہے پینسٹھ ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپلیکیشن کا الگوریدم جو ہے ہمارا پرفیکٹلی ایگزیکیوٹ کر لیا اس الگوریزم کی ورکنگ تم لوگوں نے دیکھی اور اس میں یہ دیکھا کہ شفٹ جو ہے وہ کیسے اپنا رول پلے کرتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ بڑی نفاست سے وہ اپنا کام جو ہے اس نے دکھایا اور ہمیں جو ہے اپنے ریزلٹ تک پہنچا دیا بیسیکلی الگوریدم سمجھانے کی غرض سے میں نے چار بیٹیں استعمال کی تھیں ملٹی پلائر اور ملٹیپلیکینٹ کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ چار بٹ کی ملٹیپلیکیشن تیرہ کو اگر میں نے پانچ سے ضرب دینا تھا تو اس کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے نا تیرہ کا پہاڑا مجھے آتا ہے تو تیرہ پنجے پینسٹھ جواب آ جاتا ٹھیک ہے اصل تو ہمیں ان چیزوں کی یا کمپیوٹر کی یا پروسیسر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ذرا کمپلیکس قسم کی ذرا بڑے بڑے نمبرز ہوں ان کو ضرب دینے میں لگتا ہو ٹائم ٹھیک ہے تو پھر ہم اس سے درخواست بھی کریں اچھے بھی لگیں کہ ہاں جی ذرا یہ ذرا اتنا بڑا یہ ایک نمبر ہے تو اس کو ذرا دونوں کو ضرب دے کر کے جواب دیجیے کہنے کو تو یہ بات بہت آسان ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ چھوٹے موٹے نمبر ہی چھوٹا موٹا کام جو ہے اتنی طاقتور چیز سے تو ہمیں نہیں لینا چاہیے لیکن اگر نمبر بڑے ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس اس وقت ہماری جھولی میں ہمارے پاس جو آرسنل ہے ہمارے پاس جو بندوق ہے ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ میکسیمم کتنا بڑا ہے بائٹ لے لو یا ورڈ لے لو ٹھیک ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم صرف بائٹ ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں کیا ہم صرف ورڈ ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں کیا ہم صرف بائٹ ایڈیشن کر سکتے ہیں کیا ہم صرف ورڈ ایڈیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ اگر اگر ہم اس میں اتنے لمیٹڈ ہیں تو پھر تو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے پھر تو اس میں کوئی ڈھنگ کا کام ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا لیکن ایسا ہے نہیں سمجھ گیا نا اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو بیسک ٹول آپ کو پرووائڈ کیا گیا بیسک بلڈنگ بلاک آپ کو دیا گیا اینٹ آپ کو دے دی گئی ہے اب اس اینٹ سے آپ چاہیں تو پلازا بنا لیں چاہیں تو آپ اس سے جو ہے وہ گھر بنا لیں جس طرح بنا لیں اینٹیں پوری ہیں آپ کے پاس ہر وہ چیز جو کہ آپ کو اپنے لاجیکل فارمیشن میں آپ کو اپنی لاجک فارم کرنے میں آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ چیز آپ کو دے دی گئی ہے ٹھیک ہے نا آپ کا بیسک جو تھیلا ہے نا انسٹرکشن کا وہ پورا کر دیا گیا اب مزید اس کو جب ہم ایکسٹینڈ کریں گے تو وہ ہم اپنی لاجک کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے نا ہم اپنے الگوردم کے ساتھ اسے بڑھا سکتے ہیں اور ہم اسے اپنے الگوردم کے ساتھ جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کو ابھی جو میں نے بتایا ہے دو تین چیزیں میں نے بتائی جو ہم چلے آ رہے ہیں اس کے اندر وہ ہے شفٹ لیفٹ شفٹ رائٹ ٹھیک ہے روٹیٹ لیفٹ روٹیٹ رائٹ یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اب اس شفٹ کو ہی لے لیجیے اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے ضرب دینے کے لیے وہ ورڈ ڈیٹا ہے سولہ بٹ کا ہے تو آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اگر سولہ بٹ کے دو نمبر کو ہم آپس میں ضرب دیں گے تو جواب بتیس بٹ میں آئے گا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شفٹنگ اور اس کی روٹیشن حالانکہ نمبر سولہ بٹ کا ہے اگر ہم اسے پورا بڑا نمبر ہے ٹھیک ٹھاک اس کو ایک بٹ ہم لیفٹ شفٹ کریں تو اصل میں تو اس کی جو آخر والی بٹیں ہیں جو کہ موسٹ سگنیفیکینٹ وہ تو گر کے باہر کیری میں ضائع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو as sixteen bit number shift نہیں کر سکتے ہمیں اس کو ایز 32 بٹ نمبر شفٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کی جو زیادہ اہم بٹس ہیں جن جن کے باہر گرنے کا خطرہ تھا ٹھیک ہے وہ باہر نہ گرے بلکہ ایک ہی نمبر ایک بتیس بٹ کی اسٹرنگ کے طور پہ ادھر شفٹ ہو یہ سولہ بٹ کے طور پہ اگر میں ادھر شفٹ کروں گا تو فرض کرو یہ بیریئر میرے لگے ہوئے نا سولہ بٹ کے اوپر ادھر سے میں نے ایک بٹ ادھر شفٹ کیا تو یہ والی جو آخری بٹ تھی وہ گر کے ضائع ہو گئی ٹھیک ہے نا یہ ضائع ہونا ہم اس میں افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بٹ اگر ضائع ہو گئی نا تو ہمارا نمبر چینج ہو جائے گا اگر ہمارا نمبر چینج ہو گیا تو پھر ہمارا جواب صحیح نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا ویلو چینج ہو جائے گی ہم اس شفٹ لیفٹ کے اندر جو یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم شفٹ لیفٹ کرتے ہیں یہ ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں اس کے اندر ہم کسی بھی سگنیفیکینٹ بٹ کا ضائع ہونا افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا سگنیفیکینٹ بٹ سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی بٹ جو ون ہو لیفٹ شفٹ کرتے ہوئے کوئی ایسی بٹ ہاں اگر زیروز ہے نا ادھر لگے ہوئے جیسے وہ ابھی ہم کر رہے تھے تو پہلی چار بٹیں ہمارے لیے سگنیفیکینٹ تھی نا باقی چار جو ادھر تھیں وہ زیرو تھی تو وہ گرتی نہیں باہر تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہوا کیونکہ اگر وہ باہر گر بھی جائیں زیرو زیرو کی ویلو کوئی نہیں ہوتی نا تو وہ اگر باہر گر بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اس سے نمبر چینج نہیں ہوگا لیکن اگر ون باہر گر جائے تو نمبر چینج ہو جائے گا یہ کبھی اگر وہ ہونا تو کر کے دیکھ لینا جو میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل ایسے ہی ہوگا نمبر تبدیل ہو جائے گا وہ ضرب دو کا جو کانسیپٹ ہے نا دو سے ضرب کھانے کا ہر اسٹیپ پر دو سے ضرب کھانے کا یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر کوئی سگنیفیکینٹ بٹ جو کہ نان زیرو ہو وہ لیفٹ سے ڈراپ ہو جائے لیفٹ موسٹ پوزیشن سے نیچے گر جائے نمبر چینج ہو جاتا ہے تو اس کیس کے اندر جو ہمارے پاس یونٹس موجود ہیں ہمارے پاس جو ٹولز آف جو انسٹرکشنز ہمارے پاس موجود ہیں ان انسٹرکشنز کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے ہم کس طریقے سے یہ چیز اٹین کر سکتے ہیں کہ چاہے ہم چاہیں تو سولہ بٹ کو سولہ بٹ سے ضرورت دے کے بتیس بٹ میں ریزلٹ لے کے آئیں شفٹ بتیس بٹ میں کریں چونسٹھ بٹ میں کریں ایک سو اٹھائیس بٹ میں کریں دو سو چھپن بٹ میں کریں جتنا چاہیں ہم نمبر کو بڑھا دیں ٹھیک ہے نا ہمارا جو ریزلٹ ہے اسی کے حساب سے ہو مثال کے طور پہ میں ویسے ہی بات کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو دو نمبر پکڑاؤں جو ایک ٹین ٹوینٹی فور بٹ کا ایک نمبر ہو اور دوسرا نمبر بھی ٹین ٹوینٹی فور بٹ کا ہو one zero two four bits کا نمبر ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ان دونوں کو ضرب دینے کے لیے کہوں تو کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا ضرب دینے میں ٹھیک ہے نا اور ضرب دے کر کے وہ ریزلٹ نکالنے کے اندر لیکن وہی چیز جب ہم الگوردم میں کوڈ کریں گے الگوردم کے اندر لے کے آئیں گے تو بہت سادہ ہو جائے گی بہت سمپل ہو جائے گی ٹھیک ہے فی الحال جو ہے تھوڑا سا پہلے میں ایکسپلین کرتا ہوں جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے اس کو مزید سلائڈ کے اوپر جو ہے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے اور پھر ہم آگے آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو مقصد ہم اٹین کرنا چاہتے ہیں وہ ہم انسٹرکشن پیئر سے کیسے اٹین کر سکتے ہیں تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ شفٹنگ سے ہماری مراد کیا ہے تو یہ جو مثال ابھی تم لوگوں کو نظر آ رہی نا اس میں جو نمبر میں نے چوز کیا ہے مثال دینے کے لیے وہ ہے ڈیسیمل فورٹی تھاؤزینڈ ٹھیک ہے اب ڈیسیمل فورٹی تھاؤزینڈ جو یہ نمبر ہے یہ بنیادی طور پہ اگر سولہ بٹ میں ہم اس کو لکھے تو یہ ہیکسا ڈیسیمل میں بنے گا nine C four zero hexadecimal اور بائنری میں یہ بنے گا one zero zero one one one zero zero zero one zero zero zero zero zero zero ٹھیک ہے نا اب چالیس ہزار کو اگر دو سے ضرب دینا ہو چالیس ہزار کو ایک شفٹ لیفٹ کرو کیونکہ اگر چالیس ہزار کے ساتھ کسی چیز کو ضرب دینا ہے تو ملٹی پلائر ملٹیپلیکنٹ کا جو الگوریدم ہم نے بتایا ہے اس میں چالیس ہزار کو ایک شفٹ لیفٹ دینا ہوگا تو جیسے ہی ایک شفٹ لیفٹ دیں گے ایز اے سولہ بٹ نمبر تو جو آخری تمہاری جو امپورٹنٹ بٹ ہے آخری امپورٹنٹ بٹ چونکہ ون ہے وہ گر جائے گی باہر ٹھیک ہے نا وہ کیری میں چلی جائے گی لیکن وہ کیری میں جا کر کے تو کچھ نہیں کر سکتی اگر میں اس کو یہیں پہ چھوڑ دوں ٹھیک ہے نا تو میرا نمبر چینج ہو گیا اگر میں اس کو اوریجنلی ضرب دوں نا دو سے تو جواب آنا چاہیے اسی ہزار ٹھیک ہے نا اور اسی ہزار کا ہیکسا ڈیسیمل ہوتا ہے one three eight eight zero ٹھیک ہے لیکن وہ ایک جو گر گیا باہر اس کی وجہ سے یہ جواب پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے تھری ایٹ ایٹ زیرو ٹھیک ہے جو کہ اسی ہزار تو نہیں ہے تو چودہ ہزار چار سو چونسٹھ بنتا ہے ٹھیک ہے نا نمبر ہی چینج ہو گیا سارا ہمیں اسی ہزار چاہیے تھا جواب ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ سچویشن ہے جس کو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اچھی طرح سمجھ لو اس سچویشن کو صحیح کرنے کے لیے اس سچویشن کو کلیئر کرنے کے لیے جب ہم شفٹنگ کریں لیفٹ سائڈ پر جب ہم شفٹنگ کریں رائٹ right سائڈ پہ کریں یا لیفٹ سائڈ پہ کریں دونوں صورتوں میں اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم بٹ کی ویلو کو سیو رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بٹ گر نہ جائے بلکہ اگر یہ بتیس بٹ کا نمبر میں اسے بنا لوں تو ایک سولہ بٹ کی شفٹ کروں پھر کچھ ایسا کام کروں کہ یہ جو باہر چیز بٹ گری ہے یہ اگلے سولہ بٹ میں چلی جائے جس کو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں ملا کے بتیس بٹ کا نمبر بن جاتا ہے ہے ٹھیک نا اس کو میں جو نام دیتا ہوں اور جنرلی جو نام استعمال بھی کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کہ ایکسٹینڈیڈ ایکسٹینڈیڈ شفٹ شفٹ سے مراد ہے اگر میرے پاس رجسٹر وہ تو سولہ بٹ کے ہیں لیکن ان سے میں جو بتیس بٹ کی شفٹ ہے وہ کیسے کر سکتا ہوں اب یہ جو چیز ہے یہ جو اس وقت تم کو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھو یہ کتنی سادہ سی چیز ہے ٹھیک ہے نا اس میں اگر فرض کرو کہ میرے پاس ایک بتیس بٹ کا نمبر ہے میکسیمم جو پروسیسر کا آرکیٹیکچر مجھے الاؤ کرتا ہے نا وہ سولہ بٹ کی شفٹ الاؤ کرتا ہے تو اگر سولہ بٹ کی شفٹ الاؤ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں صرف سولہ بٹ کی شفٹ کر سکتا ہوں نہیں یہ الگوریدم دیکھو صرف دو انسٹرکشن میں نے یہاں پہ استعمال کیے پہلی انسٹرکشن جو ہے وہ تو ہے شفٹ لیفٹ ٹھیک ہے شفٹ لیفٹ جب میں نے کیا تو اصولن وہی آیا کہ ادھر سے لیفٹ رائٹ موسٹ سائڈ سے ایک زیرو انسرٹ ہوا اور جو لیفٹ موسٹ ویلو ہے وہ میری نکل کے کیری میں چلی گئی اچھا ابھی گر تو گئی ہے باہر سمجھ نا ضائع نہیں ہوئی کیونکہ وہ گر کے غائب نہیں ہوئی وہ کیری میں موجود ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب میں آر سی ایل کرتا ہوں روٹیٹ تھرو کیری لیفٹ ٹھیک ہے اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے دیکھو اس کا افیکٹ جیسے اگر تم کو روٹیٹ روٹیٹ تھرو کیری ذہن میں ہو تو جو کیری میں بٹ پڑی ہوئی ہے وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ پوزیشن پہ چلی جائے گی جو لیسٹ سگنیفیکینٹ والی ہے وہ ایک پلیس ٹوڈ دی لیفٹ چلی جائے گی جو اس سے آگے وہ اس سے آگے اس طرح کرتے کرتے کرتے کرتے تمام بٹیں ایک جیسے جیسے یوں کہہ لوں میں کہ جیسے تمام بٹوں کو ایک دھکا لگے گا اور وہ ایک پوزیشن جو ہے اپنے لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائیں گی اور یہ دھکا جو اس کو دینے والی چیز ہوگی وہ کیری والی بٹ ہوگی ٹھیک ہے نا کیری والی بٹ یوں سمجھو کہ کیری والی بٹ آ کے دھکا مارے گی اور خود سگنیفیکینٹ بٹ کی پوزیشن پہ چلی جائے گی ہر بٹ کو ایک دھکا مار کے آگے کر دے گی اب جو بٹ گرے گی وہ بتیسویں بٹ ہے ٹھیک ہے نا لیکن بتیسویں بٹ سے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میرا نمبر سولہ بٹ کا تھا اگر فل شفٹ لیفٹ بھی کر دوں نا تو وہ بتیسویں بٹ پہ نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے نا یعنی تینتیسویں بٹ پہ نہیں پہنچے گا اس کا جواب میکسیمم بتیس بٹ میں آنا تو اس لیے سیف ہے الگوریزم اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل سیف ہے کہ اس میں ضائع نہیں ہوگا ہم نے سولہ بٹ کا نمبر لیا ہوا ہے اور ہم اس کو بتیس بٹ کا نمبر بنا کے شفٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو میکسیمم پورے کی پورے نمبر بھی اگر میں شفٹ کر جاؤں ٹھیک ہے تو میں سولہ بٹ سولہ کی سولہ بٹیں شفٹ کر لوں گا نا لیفٹ سائڈ پہ تو سولہ کی سولہ بٹیں اپر پارٹ میں آ جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا گرے گا کچھ نہیں ضائع کچھ نہیں ہوگا اس میں ٹھیک ہے نا اچھا دوسری جو چیز ہے نا اس کے اندر دیکھنے والی اور وہ نظر رکھنے والی کہ یہ جو نم ون میں نے ڈیفائن کیا نا اسی ایگزامپل میں وہ ڈی ڈی ہے ڈی ڈبلو نہیں ہے ڈی ڈی ڈیفائن ڈبل ٹھیک ہے ڈبل کا مطلب ہوتا ہے بتیس بٹ کا نمبر اس کو ڈیفائن ہی as thirty two bit number کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں جو ویلو ڈالی ہے نا وہ سولہ بٹ کی ویلو ہے سولہ بٹ سے بڑی ویلو نہیں ڈالنی اس کے اندر اگر ہم نے ایکسٹینڈیڈ کرنا ہے سولہ بٹ سے بڑی ویلو نہ ڈالنا ٹھیک ہے چاہ وہی جو میں نے بتایا کہ ضائع کچھ نہ ہو اچھا دوسرا یہ کہ جب نم ون میں نے کر دیا ایٹ ون ٹائم ایک ہی ورڈ میں ایکسس کر سکتا ہوں تو نم ون پہ لوور جو ورڈ ہے میرا وہ پڑا ہوا ہے بات وہی ہے لٹل انڈین اور بگ انڈین نوٹیشن والی تو نم ون پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ میرا جو ہے پہلا پہلا والا یعنی لیسٹ سگنیفیکینٹ ورڈ ہے اور نم ون پلس ٹو پہ یعنی اس سے دو بائٹ آگے جو اگلا ورڈ پڑا ہوا ہے میرے پاس وہ موسٹ سگنیفیکینٹ ورڈ ہے تو جب میں شفٹ لیفٹ کر رہا ہوں تو پہلے مجھے لیسٹ سگنیفیکینٹ ورڈ کو شفٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد موسٹ سگنیفیکینٹ ورڈ کو شفٹ کرنا پڑے گا ذرا ذرا ویژلائز کرو کرو نا نا نا ذہن کے اندر اس کو امیجن جو جو جو کر رہے ہو ٹھیک ہے ہے وہ بالکل وہی مثال اپنے سامنے رکھنا وہ جو میں نے بتایا تھا کہ ایک نلکی کے اندر جو ہے وہ گولیاں پڑی ہوئی ہیں نا اب اب کیا ہے کہ اب دو نلکیاں میرے پاس ان دونوں کو میں اینڈ ٹو اینڈ جوڑ دوں اور ادھر سے اب ایک بنٹا ڈالوں گا تو یہ بالکل یہی آپریشن ہوگا جو یہاں پہ میں نے تمہیں دو کے ساتھ بتایا ٹھیک ہے نا اس کو کرو جو ہے نا اس میں بہت پارٹ پلے کرے گی اگر تم اس کو کر سکتے ہو تو پھر تم کوئی بھی الگوردم بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو ہے شفٹ لیفٹ کے کیس میں اب دیکھتے ہیں شفٹ رائٹ کے کیس میں یہ کیا ہوتا ہے جب ہم شفٹ رائٹ کے کیس میں آتے ہیں تو اس کے اندر بالکل تم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے یہاں پر کہ شفٹ رائٹ میں جو اپر ورڈ ہے نا وہ پہلے شفٹ ہوگا رائٹ سائڈ پر ٹھیک ہے اب ہم رائٹ سے آ رہے ہیں نا تو رائٹ سے آتے ہوئے پہلے جو ورڈ پڑے گا مجھے جو ملے گا پہلا ورڈ وہ موسٹ سگنیفیکینٹ ورڈ ہے وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ ورڈ نہیں ہے رائٹ right کی طرف میں شفٹ کر رہا ہوں تو لیفٹ سے شفٹ کروں گا لیفٹ پہ کون سا ہوتا ہے لیفٹ پہ مور سگنیفیکینٹ ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے نم ون پلس ٹو کو پہلے اس سے چار کیا گیا ٹھیک ہے شفٹ رائٹ اب اس کے اندر وہی ہوگا ادھر سے زیرو انسرٹ کیا اس نے اور اس کو شفٹ رائٹ کر دیا یہاں پہ میں نے شفٹ ارتھمیٹک اس لیے نہیں استعمال کیا کہ فی الحال ملٹیپلیکیشن جو ہم کر رہے ہیں نا وہ انسائنڈ نمبرس کی ملٹیپلیکیشن ہے ٹھیک ہے نا وہ سائنڈ انٹیجرس کی ملٹیپلیکیشن ہم نہیں کر رہے اس لیے میں نے ایس اے آر کے بجائے ایس ایچ آر ہی استعمال کر لیا تو شفٹ رائٹ right ہم نے اس کو کیا ایک place towards the one place towards the right side لیکن جب one place towards the right side کروں گا تو پہلے شفٹ کروں گا اس ورڈ کو جو کہ مور سگنیفیکینٹ ہوگا اس کے بعد R C R rotate through carry right اب اس کی لیسٹ سگنیفیکینٹ پوزیشن سے جو بٹ گری تھی باہر وہ گر کے ضائع نہیں ہوئی کیری میں پڑی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ ضائع ہو جاتی میں نے اٹھا کر کے اس کو اگلے ورڈ کی موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ پوزیشن سے اندر ڈال دی ٹھیک ہے نا اگر یہ دونوں نلکیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں تو یہی ہونا چاہیے نا اس نلکی کے آخر سے جو گولی باہر نکلے گی وہ اگلی نلکی کے شروع میں چلی جائے گی ٹھیک ہے ویژلائز کرو اس کو دیکھو کیسے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیسے بالکل ویسے ہی آپریشن اس, ان, ان, اس کمبینیشن سے اب اسی کمبینیشن کو تم چاہے آگے جتنا مرضی ایکسٹینڈ کر لو ٹھیک ہے نا پہلا ایس ایچ ایل ہے اس کے بعد آر سی ایل کرتے جاؤ نم یعنی نم ون پلس ٹو کر لو نم ون پلس فور کر لو نم ون پلس ایٹ کر لو جتنا بڑا نمبر چاہو بنا لو یہی الگوریزم جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے گا ten twenty four bit number اگر تمہارے پاس ہو تب بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا یہی الگوریتم یہی چیزیں جو ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نئی چیز نہیں آئے گی بالکل اس کو اب تم لوگوں کو ویژلائز کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو بالکل سادہ سے بلڈنگ بلاکس تھے بہت سمپل بلڈنگ بلاکس تھے شفٹ لیفٹ اور روٹیٹ تھرو کیری لیفٹ ٹھیک ہے اس سے ہم نے اس کی کیپیبلٹی کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کر دیا اس کی کیپیبلٹی بڑھا دی ہمارے پاس وہ سولہ بٹ میکسیمم سولہ بٹ میں تھا وہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں تو آپ اس کو چاہیں تو ٹین ٹوینٹی فور بٹ چاہے two zero four eight bit جتنا مرضی آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا اس کی کہیں لمیٹیشن نہیں ہے کسی جگہ پہ یہ لمٹ نہیں ہوا ہوا تو اگر آپ کو پتا ہے کیونکہ فرض کرو جیسے اگر ٹیکنیکل بات کریں تو کوئی آدمی یہ کہے گا کہ جی سیگمنٹ تو بہرحال ایک لمٹ ہے نا لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیگمنٹ بھی آپ اس لمٹ کو بھی کراس کر سکتے ہیں اگر آپ کو پروگرامنگ آتی ہے آپ اس لمٹ کو کراس کر سکتے ہیں آپ سیگمنٹ شفٹ کر دیں آگے جیسے جیسے ڈیٹا آگے شفٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے سیگمنٹ شفٹ کر تو ایز سچ میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر اگر لمیٹیشن کوئی ہے تو اویلیبل میموری ہے جو کہ بہرحال ایک فائنائٹ چیز ہے اسی طرح کے جتنے بھی الگ ہیں نا ان کو جب ہم ایکسٹینڈ کریں گے ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ اس کو اتنا ہی کر سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گئی شفٹ کے کیس میں شفٹ رائٹ right بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو ہم کس طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں شفٹ لیفٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو ہم کس طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اب لاجیکل جو چیز آپ کے ذہن میں اس وقت آنی چاہیے وہ ایک بات ابھی بچ گئی ہے ایک چیز بچ گئی ہے شفٹ تو ہم نے کر لیا لیکن جو ایڈیشن ہے ہماری وہ ایڈیشن بھی تو اب اگر بتیس بٹ کے نمبر ہمارے ایکسٹینڈ ہو کر کے بتیس بٹ آ گئے ہیں تو ہماری ایڈیشن بھی جو ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ایڈیشن جو ایکسٹینڈ ہوتی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کے جوڑوں سے ہوتی ہے اسی طرح کی ٹیکنیک سے ہوتی ہے اور اس میں اس پوائنٹ کے اوپر مجھے ایک نئی انسٹرکشن آپ کو انٹروڈیوس کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جو ابھی تک میں نے یوز نہیں کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ود کیری ایک تو ہے نا سمپل ایڈ آپ نے دیکھا ہے سمپل ایڈ کرتے جلو جمع ہوتا جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن ایک انسٹرکشن ہے add with carry add with carry جو نارمل ایڈیشن ہے اس کے دو ہوتے ہیں تمہارے پیرامیٹرس دو آپرینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ایک آپرینٹ ایک دوسرا آپرینٹ دونوں ایڈ ہوتے ہیں اور وہ ڈیسٹینیشن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے نارمل ایڈیشن جو ایڈ وتھ کیری ہے نا اس کے تین آپرینٹ ہوتے ہیں اس کے تین آپرینٹ ہوتے ہیں ایک تو ظاہر ہے جو نارمل آپرینٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو آپرینٹ جن کو آپ اس میں ایڈ کرنا ہے اور تیسرا ایک امپلائڈ آپرینٹ ہوتا ہے جو ایک بٹ کا ہوتا ہے سمجھ گئے کون سا ٹھیک ہے وہ کیری ہے وہ تیسرا امپلائڈ آپرینٹ ہوتا ہے اور وہ ایڈ ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ ایڈ وتھ کیری کی جو انسٹرکشن ہے یہ دی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ ایکسٹینشن ہو سکے ایڈیشن کے عمل کی ٹھیک ہے نا ایڈیشن کا عمل جو ہے وہ سولہ بٹ پہ محدود نہ ہو جائے اگر میں بتیس بٹ کے دو نمبر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو کیا مطلب میں نہیں کر سکتا مجھے کون روکے گا میں کر سکتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے اس کے وہ جو پراپر لاجک ہے اس کا جو پراپر آپریشن ہے اس آپریشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بلڈنگ بلاکس کو استعمال کرنا ہے بیسک بلڈنگ بلاکس کو تاکہ میں اس کی کیپیبلٹی کو ایکسٹینڈ کر دوں ٹھیک ہے نا بیسکلی یہی چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی فائن چیزیں ایسی آپ کو دی گئی ہیں جو کہ ہر کام کر سکتی ہیں کیپبلٹی ان کی اتنی ہے ان کو آپ جمع کر لیں ان کو آپ صحیح کمبنیشن میں لے آئیں تو آپ پاورفل سے پاورفل چیز جو ہے اس کو آپ کر لیں گے یہ جو ایڈ ود کیری ہے اور ایڈیشن کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو گرافک پہ یعنی سلائڈ کے اوپر بھی اچھی طرح سے سمجھا دوں تو یہ ذرا سلائڈ اس کی دیکھیے تو آپ کو ذرا اور اچھی طریقے سے پتا لگے گا یہ جو انسٹرکشن ہے نا بالکل بالکل جس کو کہتے ہیں بالکل سادہ فارم میں میں تمہارے سامنے لے آیا ہوں A D C A X comma B X ٹھیک ہے نا یہ کرے گی کیا یہ اگر یہ ہوتی ایڈ ایکس بی ایکس تو کیا کرتی ایڈ کر دیتی اے ایکس ایکس میں بی کو ٹھیک ہے نا اے ایکس میں بی ایکس کو ایڈ کر دیتی رول جو ہے ہمارے سورس اور ڈیسٹینیشن کے اس کے مطابق یہ اے ایکس ایکس میں بی کو ایڈ کر دیتی لیکن اگر میں اس کو کر دوں A D C X comma B X تو یہ کیا کرے گی یہ کرے گی ایکس میں بی ایکس کو ایڈ کرے گی اور اس ریزلٹ میں پھر کیری کو بھی ایڈ کر دے گی یہ پچھلا کیری ہے یہ یعنی بلکہ یوں سمجھ لو کہ پہلے وہ ایکس میں کیری ایڈ کر دے گی جو کہ پچھلے کسی ریزلٹ کی وجہ سے سیٹ یا ہوا ہے جو کچھ بھی وہ ہوا ہے اس کی جو بھی ویلو ہے وہ ایک بٹ پہلے ایڈ ہو جائے گی ایکس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں بی ایکس ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نیچے تم کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جو بی ایکس کے کانٹینٹس ہیں اگر مثال کے طور پہ لے لو مثال کے طور پہ یہ کانٹینٹس ہم نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ اگر یہ کانٹینٹس ہوں تو پھر ایکس میں بی ایکس پلس اگر کوئی پریویس کیری ہے تو وہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس انسٹرکشن کو استعمال کر کے ہم جو ہے میں تھوڑا یعنی اس انسٹرکشن کو استعمال کر کے ہم بنیادی طور پہ ایڈیشن کو ایکسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے اب میرا خیال ہے تم میں سے اکثر جو ہے نا ان کے ذہن میں وہ الگوریدم تو بن گیا ہوگا کہ یہ ایڈیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ایکسٹینڈ ہوتی ہے لیکن میں اس کو بتاتا بھی ہوں فرض کرو کہ میرے پاس بتیس بٹ کے دو نمبر ہیں بتیس بتیس بٹ کے دو نمبر ہیں جو کہ مجھے ایڈ کرنے اب میری ایڈیشن کی جو لمٹ ہے بیسک لمٹ ہے وہ سولہ بٹ کی تو جو پہلی ایڈیشن ہے نا یہ تو میں سمپل کر جاؤں وداؤٹ کیری یعنی یہ دو جو لوور سولہ بٹ والے پارٹ ہیں نچلے والے سولہ بٹ کے یہ تو میں سادہ ایڈ کر دوں ٹھیک ہے یہ جب میں ایڈ کروں گا تو اس ایڈیشن کے نتیجے میں اگر کوئی کیری بنا ہے یعنی جواب اگر سترہ بٹ میں آ گیا ہے تو وہ جو کچھ بھی ہے جو ایک بٹ میری میری بچی ہے وہ کہاں ہوگی ضائع تو نہیں ہوئی وہ کیری میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جیسے ڈیفینیشن یاد کرو ٹھیک ہے جو کچھ بھی اگر جواب سترہ بٹ میں آئے گا تو جو کچھ بھی ہے جو ایڈڈ ویلو بچی ہے باہر وہ ضائع نہیں ہوگی وہ کیری میں چلی جائے گی میں نے جب کیری فلیگ کو ایکسپلین کیا تھا تو اسپیسیفکلی یہ چیز بتائی تھی اس وقت کہ یہ اس وجہ سے تاکہ وہ سترویں بٹ ضائع نہ ہو اب وہ کیری کے اندر پڑی ہوئی ٹھیک ہے نا یہ لوئر والی جو ورڈ ہے لوئر والا ورڈ کا جو پورشن ہے اس کو میں نے ایڈ کر لیا اس کے بعد ہم اپر ورڈ کے پورشن پہ آ گئے اب اس میں جو ہے نا اس میں میں ایڈ نہ کروں سمپل کیونکہ اگر میں نے ایڈ کیا تو یہ دونوں ایڈ ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ کیری تو ضائع ہو گئی سمجھو کہ دونوں کے درمیان ایک بریک آ گیا ٹھیک ہے نا یہ بریک نہیں جیسے شفٹ میں دیکھا ہے کہ یہ بریک نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے کہ یہ ٹریٹ ہو as one thirty two bit number میں کوئی کیری جنریٹ ہوا ہے تو it should go into the upper sixteen bit ٹھیک ہے نا اس کے ریزلٹ میں اس کی ایڈیشن ہونی چاہیے لہٰذا لوور والے میں تو میں سمپل ایڈ کر لوں اور اپر والے جو دو ورڈز ہیں ان کو جب میں ایڈ کرنے لگوں تو ان کو سمپل ایڈ نہ کروں بلکہ ان کو میں کروں ایڈ وتھ کیری ٹھیک ہے نا تو یہ دو تو ایڈ ہوں گے ہی ہوں گے یہ کیری بھی ساتھ اس کے شامل ہو جائے گا امپلائڈ آپرینٹ اے ڈی کے بعد یہ جو سی ہے نا یہ امپلائڈ آپرینٹ بن جائے گا اس کا تو تین آپرینٹ ہو جائیں گے اس کے دو تو نظر آ رہے ہوں گے سامنے ایک نظر نہیں آ رہا جو کیری ہے اس کے اندر موجود ہے تو اب افیکٹولی کیا ہوا کہ یہاں سے ایک جمع ایک صفر حاصل وہ کرتے کرتے حاصل کرتے کرتے جب سولہویں بٹ پہ پہنچے تو فرض کرو کہ وہ بھی ایک جمع ایک صفر حاصل ایک تھا یہ حاصل جو تھا یہ جانا تھا آگے یہ آگے جا کے یعنی سترویں بٹ جو اگلے ورڈ کا پارٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ ہونا تھا ٹھیک ہے اب جب میں اے ڈی سی کروں گا تو افیکٹولی وہ تیسرے آپریٹر کی طرف طور پہ آئے گا اور وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی میں تم کو سلائڈ اسپاٹ دکھاتا ہوں اس کے اندر میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں گا الگوریدم کو اس میں ایکسپلین کیا کرنا ہے تو اتنی سادہ بات ہے کہ بس اس سے زیادہ بات ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس کو ذرا لکھ کے بتاتے ہیں کہ کیسے نظر کیسے آئے گی یہ جو ہے نا اب یہ ایکسپلینیشن یہاں پہ دیکھو چار انسٹرکشن صرف ہم نے یہاں پہ لکھی ہے تو پہلی جو ہے چونکہ ظاہر ہے پہلی پہلے ایک آپرینٹ ہمیں اٹھا کر کے لانا پڑے گا رجسٹر میں کیونکہ میموری ٹو میموری آپریشن ہم نہیں کر سکتے دو نمبرز ہم نے ڈیفائن کیے ہیں نم ون اور نم ٹو دونوں ڈیفائن ڈبل ہیں ٹھیک ہے یعنی بتیس بٹ کے ہیں دونوں تو پہلے جو ہے ہم نم ون اور نم ٹو کے جو لوئر ورڈ ہے نا جو تم لوگوں کو اب ذہن میں رہے گا کہ لوئر ایڈریس کے اوپر ہوں گے وہ لوئر ورڈ جو ہیں تو نم ون نم ٹو کا پہلا ورڈ ہم اٹھا لیتے ہیں اور اس کو ایکس میں لے آتے ہیں اس کے بعد ایکس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں نم ون کے پہلے ورڈ میں اب یہ جو ایڈیشن ہوئی ہے نا اس کے نتیجے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو کیری جنریٹ ہو یا کیری جنریٹ نہ ہو دونوں صورتوں میں اگر کیری جنریٹ ہو تو بھی اور کیری جنریٹ نہ ہو تو بھی دونوں صورتوں میں آگے جو ہے نا اگلا ورڈ جب ہم اٹھاتے ہیں نم ٹو سے نم ٹو پلس ٹو سے اٹھا رہے ہیں یہ اگلا ورڈ ہے اس کو ہم ایڈ ود کیری کر دیتے ہیں نم ون پلس ٹو میں ٹھیک ہے نا یہ ایکسٹینڈیڈ ایڈیشن ہو گئی کیونکہ اگر بل فرض کیری زیرو تھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا سمپل ایڈیشن ہی سمجھ لو ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور اگر کیری ون تھا تو تھری ایڈیشن جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سے یہ اوپر شروع کریں تو پہلی ایڈ ایڈ ایڈ سمپل ہے دوسری وتھ کیری اور اگر اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا ہو تو تیسری ایڈ پھر ایڈ وتھ کیری ہوگی کیونکہ اس ایڈ وتھ کیری کے نتیجے میں اگر کوئی کیری جنریٹ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اس پورشن کی سولہویں بٹ سے کیری نکل گیا اس پورشن کی سترویں یعنی بٹ پوزیشن کے اوپر چلا گیا تو وہ اگلے کے اندر چلا جائے گا وہ اس سے اگلے کے اندر چلا جائے گا باہر جو لمٹ بھی آپ نے اپنی طے کی ہے کہ بتیس بٹ کی ایڈیشن ہے یا چونسٹھ بٹ کی وہاں پہ جا کے اینڈ میں جو کیری ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ تو ضائع ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا سائز آف جو نمبر ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا تو اسی چیز کو اسی کانسیپٹ کو ہم ایکسٹینڈ اگر کرتے چلے جائیں گے تو یہ بتیس بٹ سے چونسٹھ بٹ چونسٹھ بٹ سے ایک سو اٹھائیس بٹ دو سو چھپن بٹ جتنا چاہو اس چیز کو تم یعنی ایکسٹینڈ کر سکتے ہو یہ تو ہوگی ایڈیشن کی ڈسکشن ٹھیک ہے نا تو ایڈیشن جو ہے وہ جیسے ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک جوڑا بھی ہے جوڑا انسٹرکشن ٹھیک ہے نا جوڑا انسٹرکشن اس کی ہے سبٹریکشن جس طرح ایڈیشن ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے نا اسی طرح سبٹریکشن بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک ہے نارمل سبٹریکشن اور ایک ہے سبٹریکٹ ود بورو ٹھیک ہے نا نارمل سبٹریکشن اور سبٹریکشن ود بورو وہاں پہ اصل میں بورو اور کیری دونوں کا رول جو ہے نا وہ کیری فلیگ ہی پلے کرتا ہے ٹھیک ہے صرف یہ سمجھنے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں اگر سبٹریکشن ود کیری کہتے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی لاجیکل بات نہیں بنتی کیونکہ کیری ایڈیشن میں جنریٹ ہوتا ہے بورو سبٹریکشن میں جنریٹ ہوتا ہے صرف نام چینج کیا ہے فلیگ وہی ہے ٹھیک ہے نا تو جس طریقے سے کہ ہم نے ایڈیشن کو ایکسٹینڈ کیا ہے نا بالکل اسی لاجک کے اوپر بالکل اسی اصول کے اوپر سبٹریکشن بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور اس کا آرڈر بھی بالکل وہی ہوتا ہے جس آرڈر سے کہ ہم نے ایڈیشن کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا کہ پہلے لوور نمبرس کو ہم آپس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر اپر نمبرز کو آپس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ اس کے کیری لگا دیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہم پہلے لوئر نمبرس کو سبٹریکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اپر نمبرس کو سبٹریکٹ ود بورو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو بھی میں تھوڑا سا جو ہے تم لوگوں کو ریٹن فارم کے اندر سلائڈ کے اندر اسکرین کے اوپر میں دکھاتا ہوں کہ وہ جوڑا کس طریقے سے بنتا ہے بالکل ویسے ہی بنتا ہے جسٹ ٹو شو یو ایک سیکوینس قائم رکھنے کے لیے I would show you on the screen اب یہ جو ہے نا یہ بالکل تم دیکھ لو گے کہ اس میں ہر چیز جو ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایڈیشن کے اندر ہے آ, صرف آ, فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے ایڈیشن کی انسٹرکشن کو سبٹریکشن سے اور ایڈیشن ود کیری کی انسٹرکشن کو سبٹریکٹ ود بورو سے چینج کر دیا تو اس کے اندر بالکل ویسے ہی ہوگا سب سے پہلے ہم لوئر اٹھائیں گے لوئر ورڈز اٹھا کر کے ان کو آپس میں سبٹریکٹ کریں گے یہ سبٹریکشن سمپل ہے اور یہ سبٹریکشن نارملی ہم سمپل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پیچھے پتا نہیں ہوتا کہ کیری کی ویلو کیا آ رہی تھی ٹھیک ہے نا تو ہم بجائے اس جھنجٹ میں پڑھیں کہ جی کیری کو سیٹ کریں یا یہ کریں یا وہ کریں ہم سمپل سبٹریکشن کرتے ہیں اس کے اندر کیری یا بورو کا کوئی رول ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اور وہ اس کے اندر کنسیڈر ہوگی نہیں ٹھیک ہے لہٰذا اس کا ریزلٹ ہمیشہ بالکل ٹھیک آئے گا اب اس سبٹریکشن کے نتیجے میں جو بورو پیدا ہوا ہے جو بورو کریٹ ہوا ہے اگر کوئی ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے وہ اصل میں کیری فلیگ کے اندر پڑا ہوا ہے بورو فلیگ تو آپ نے دیکھا نہیں کوئی بورو فلیگ کوئی ہوتا نہیں ہے تو اس رول کے اس جگہ پہ نا کیری ہی کیونکہ at the at one time logically add اور سبٹریکٹ ایٹ ون ٹائم کرنا تو لاجیکل بنتا نہیں یا تو سبٹریکٹ کریں گے یا ایڈیشن کریں گے تو اگر ہم سبٹریکٹ کے لوپ میں جا رہے ہیں تو وہی فلیگ جو ہے سبٹریکشن کے اندر کیری کا رول پلے کرتا ہے اور کیری کی لاجیکل پوزیشن بھی سب بورو کی لاجیکل پوزیشن بھی وہی ہوتی ہے اگر آپ اپنے ذہن میں جو وہ چوتھی پانچویں جماعت میں آپ نے جو یعنی یہ مائنس کرنے کا جو الگوردم پڑھا تھا جو مار مار کے پڑھایا گیا تھا اگر اس کو ذہن میں رکھیں آپ تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو بورو ہم لیتے ہیں نا وہ اپنی موسٹ سگنیفیکنٹ پوزیشن سے لیتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ کیری جو ہے وہ سترویں بٹ ہوتی ہے آپ کی تو ظاہر ہے وہی لاجیکل پوزیشن ہے جہاں سے کہ بورو لیا جا سکتا ہے وہیں سے ہم بورو لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلی انسٹرکشن کے اندر جب ہم جو موسٹ سگنیفیکینٹ یونٹس کو ہم سبٹریکٹ کر رہے ہوں تو تو اگر کوئی بورو بورو ہم نے لیا ہوا ہے پہلے یہ اس پوزیشن سے ہمیں سبٹریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر نہیں کریں گے تو ہمارے سبٹریکشن کا ریزلٹ غلط ہو جائے گا لہٰذا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہم جو انسٹرکشن استعمال کرتے ہیں وہ انسٹرکشن جو ہے وہ سبٹریکٹ وتھ بورو ہے ٹھیک ہے تو پہلے یعنی جب ہم آئے تو پہلا جو پیئر ہم نے لیسٹ سگنیفیکینٹ کا اٹھایا ہے اس کے ساتھ سبٹریکشن سمپل کی اور جو دوسرا پیئر اٹھایا ہے سبٹریکٹ ود یعنی جو جو مور سگنیفیکینٹ ہے کیونکہ پہلے سبٹریکشن کے نتیجے میں کسی بورو کے کریٹ ہونے کی پروبیبلٹی موجود ہے وہ بورو اگلے جو مور سگنیفیکنٹ ورڈز ہیں ان میں سے سبٹریکٹ ہونا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ سبٹریکٹ ود بورو کی انسٹرکشن جو ہے یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا جو آگے ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے نا جو اگلا پروگرام ہم آپ کو دکھائیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو کہ ہمارا جو ہے ملٹیپلیکیشن کا پروگرام ہوگا اس کے اندر یہ بورو والا تو نہیں ہم استعمال کریں گے لیکن جو کیری والا ہے نا ایڈ ایڈ اور ایڈ وتھ کیری اس کو استعمال کرتے ہوئے اور شفٹ اور روٹیٹ کی جو ہم نے کمبینیشن بنایا تھا شفٹ رائٹ اور شفٹ لیفٹ کے لیے وہ ہم استعمال کریں گے اگلے پروگرام میں اس وقت جو ہے اس کو آپ دیکھ کر کے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے نا کہ یہ بورو کا جو آپریشن ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایڈ کا آپریشن ہے ایڈ اور ایڈ وتھ کیری کا ویسے ہی سبٹریکٹ اور سبٹریکٹ وتھ بورو کا آپریشن ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو انسٹرکشن دیکھ لی ابھی اس سے مطلب یہ کہ آپ لوگوں کا جو انسٹرکشن کا تھیلا ہے نا وہ جیب جو ہے وہ ذرا بھاری ہوتی جا رہی ہے اس میں انسٹرکشن جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں ہمارے ہتھیار جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے الگوریزمس بھی جو ہیں وہ ذرا تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں خاص چیز جو دیکھنے والی ہے وہ کبھی ملٹیپلیکیشن کو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اس اس نظر نظر نظر سے سے سے نہیں نہیں دیکھا دیکھا ہوگا ہوگا جس آپ نے آج دیکھا ہے ٹھیک ہے جس نظر سے آج آپ نے اس اس کو ویو کیا ہے یہ نظر آپ نے پہلے کبھی پہ نہیں ڈالی ہوگی یہی بہت بیسک چیزیں ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو اصل میں آپ کی تھنکنگ کو جو ہے نا شارپ کریں گی جو میں نے بالکل پہلے لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ اسمبلی کیوں پڑھائی جاتی ہے اب ایک کوئک جو ہے اگر ہم کیپ کرنا چاہیں تو اس وقت جو ایک لاجیکل سیٹ بن رہا ہے ہمارا وہ شفٹ کا سیٹ ہے ٹھیک ہے نا جس میں shift left shift right shift arithmetic left shift arithmetic right یہ ایک سیٹ بن گیا اس کو ذرا اچھی طرح سے گو تھرو کرنا پالش کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ اگر تو آپ لوگ ہمارے ایکسس میں ہوتے تو ہم بالکل پالش کر دیتے لیکن چونکہ ہمارے ایکسس میں نہیں ہے اس لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار پالش کر لینا دوسرا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ روٹیٹ والا ہے ایک ہے rotate simple rotate left rotate right دوسرا ہے rotate through carry left rotate through carry right اس کو بھی ذرا کنسنٹریشن سے ذرا دیکھ لینا آپریشن بالکل اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ایڈ تو پہلے ہی ہمارے پاس تھا سب ٹریک بھی ہمارے پاس تھا اب ایڈ ود کیری اور سب ٹریکٹ بورو آ گیا تو تقریباً ہمارے سیٹس جو ہیں وہ خاصی حد تک اب کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں بہت اب چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں ایک دو بیسک چیزیں ہیں اس کے بعد تقریباً ٹوٹل ہو جائے گا اس کے بعد ہم خاصے پاور فل ہو جائیں گے اپنے الگوریزمس کے اندر تو ذرا تھوڑا سا آپ لوگ بھی اپنا ذہن جو ہے اس کو تیز کیجیے اس کے بارے میں سوچیے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اب ہم یہاں پر آ کر کے میرا خیال ہے کافی کچھ ہو گیا ہے اس کو سوچنے کے لیے آپ لوگوں کو اچھی محنت کرنی پڑے گی اس کو دیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی تو آپ لوگوں کو وقت دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم